صالح بن خوات اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقا میں نماز خوف پڑی تھی اس نے بیان کیا کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا پھر آپ نے اس گروہ کو جو آپ کے ساتھ تھا ایک رکعت پڑھائی پھر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی پھر یہ لوگ دشمن کے سامنے چلے گئے اور دوسرا گروہ آ گیا آپ نے ان کو اپنی باقی ماندہ دوسری رکعت پڑھائی پھر آپ بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنی نماز مکمل کی پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا امام مالک رحی اللہ کہتے ہیں کہ نواز خوف کے سلسلے میں جو میں نے سنا ہے ان میں سے یہی حدیث یزید بن رومان مجھے زیادہ پسند ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک